جناب اکرمہ مولا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا پھر کفارہ ادا کرنے سے پہلے اس اس کے کے کے ساتھ ہم بستر بھی ہو گیا بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس آیا اور اپنا واقعہ بیان کیا آپ نے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا کہنے لگا میں نے چاندنی میں اس کی پنڈلیوں کی سفیدی دیکھ لی تھی آپ نے فرمایا تو پھر اب اس سے دور رہنا حتیٰ کہ اپنا کفارہ دے لے سننے ابو بود حدیث نمبر دو ہزار دو سو اکیس